اوقات نماز نماز پنجگانہ کے اوقات سیدنا برادہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک آدمی نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نماز کے اوقات پوچھے آپ نے فرمایا ان دو دنوں میں ہمارے ساتھ نماز پڑھ جب سورج کا زوال ہوا تو آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو زہر کی آزان کہنے کا حکم دیا پھر اقامت کا حکم دیا اور انہوں نے زہر کی اقامت کہہ دی پھر عصر کی نماز کا حکم دیا جب سورج بلند سفید اور صاف تھا مغرب کی نماز کا حکم دیا جب سورج غروب ہوا عشاء کی نماز کا حکم دیا جب سرخی غائب ہوئی اور فجر کی نماز کا حکم دیا جب فجر طلوع ہوئی یعنی پانچوں نمازوں کو ان کے اول وقتوں میں پڑھا دوسرے دن سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ ظہر کی نماز اچھی طرح ٹھنڈی کرو اور عصر کی نماز پڑھی جبکہ سورج بلند تھا اور اس یعنی اول وقت سے تاخیر کی جو اس کے لیے یعنی پہلے دن تھا مغرب کی نماز شفق یعنی سورج کی سرخی غائب ہونے سے پہلے پڑھی اور عیشہ کی نماز ایک تہائی رات گزرنے پر پڑھی فجر کی نماز یعنی صبح روشن کر کے پڑھی نمازوں کو ان کے آخری اوقات میں پڑھا اور پوچھا کہ اوقات نماز کا سوال کرنے والا شخص کہاں ہے اس نے عرض کیا کہ میں حاضر ہوں ہوں اے اللہ کے رسول تو آپ نے فرمایا تمہاری نمازوں کے اوقات ان دو وقتوں کے درمیان ہیں جنہیں تم نے دیکھا صحیح مسلم کتاب المساجد باب اوقات الصلوات الخمس حدیث نمبر 613 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وقت الظہر اذا زالت الشمس وكان ظل الرجل كطوله ما لم يحضر العصر ووقت العصر ما لم تصفر الشمس ووقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق ووقت صلاة العشاء الى نصف الفجر ما وقت تطلع الشمس نماز ظہر کا وقت سورج ڈھلنے سے شروع ہوتا ہے اور یعنی اس وقت تک رہتا ہے جب تک آدمی کا سایہ اس کے قد کے برابر نہ ہو جائے یعنی عصر کے وقت تک اور نماز عصر کا وقت اس وقت تک ہے جب تک آفتاب زرد نہ ہو جائے نماز مغرب کا وقت اس وقت تک ہے جب تک شفق غائب نہ ہو جائے نماز عشاء کا وقت ٹھیک آدھی رات تک ہے اور نماز فجر کا وقت طلوع فجر سے لے کر اس وقت تک ہے جب تک آفتاب طلوع نہ ہو صحیح مسلم کتاب المساجد باب اوقات حدیت الخامس حدیث نمبر 612 شفق اس سرخی کو کہتے ہیں جو غروب آفتاب کے بعد کنارہ آسمان پر بجانب مغرب دکھائی دیتی ہے نماز فجر اندھیرے میں پڑھنی چاہیے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز فجر پڑھ لیتے تو عورتیں یعنی مسجد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ کر اپنی چادروں میں میں لپٹی ہوئی لوڑتی وہ اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہ جاتی تھی صحیح بخاری کتاب الادان باب انتظار الناس قیام الامام العالم حدیث نمبر آٹھ سو صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب بالصبح فی اول وقتها حدیث نمبر 645 معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اندھیرے میں اول وقت نماز پڑھا کرتے تھے اگرچہ نماز کا وقت صبح صادق سے سورج طلوع ہونے تک ہے لیکن اول وقت میں پڑھنا افضل ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نماز اس کے آخری وقت میں نہیں پڑھی یہاں تک کہ اللہ نے آپ کو وفات دے دی السنن القبرالبحق للبیحقی کتاب الصلاة باب الترغیب فی التعجیل جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو پینتیس حدیث نمبر دو ہزار چھیالیس المصدرک للحاکم کتاب الصلاة باب فی مواقع حدیث نمبر چھ سو بیاسی وسندہ حسن حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو نوے میں اور زہبی نے تلخیص المستدرک میں اسے صحیح کہا ہے اس روایت سے معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر نماز آخری وقت میں نہیں ادا کرتے تھے البتہ بعض مواقع پر یعنی مختلف وجوہ کے بنا پر نماز تاخیر سے بھی ادا کی گئی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اول وقت میں نماز پڑھنا یعنی افضل عمل ہے السنن اسرن البحقی کتاب الصلاة باب الترغیب فی التعجیل فی اوائل الاوقات جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چونتیس حدیث نمبر دو ہزار تینتالیس حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر نو سو اکاسی میں ابن خزامہ نے حدیث نمبر تین سو ستائیس میں ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر دو سو اسی میں اور زابی نے اسے صحیح کہا ہے گرمی اور سردی کے موسم میں نماز ظہر کے اوقات ایک مرتبہ سفر میں گرمی میں سید بلال رضی اللہ عنہ نے زہر کی اذان دینی چاہی تو آپ نے فرمایا ٹھنڈ ہو جانے دو ٹھہر جاؤ گرمی کی شدت جہنم کے جوش سے ہے جب گرمی کی شدت ہو تو نماز ٹھنڈی کر کے پڑھو وہ کہتے ہیں کہ ہم اس وقت تک ٹھہرے رہے کہ ٹیلوں کے سائے نظر آنے لگے صحیح بخاری کتاب مواقع صلاح باب بالظہر فی السفر حدیث نمبر 549 اور 629 سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب گرمی سخت ہو تو نماز زہر ٹھنڈے وقت میں پڑھو کیونکہ گرمی کی شدت جہنم کی حرارت اور جوش کے باعث ہے صحیح بخاری کتاب مواقع صلاح باب الابراد بالظہر فی شدت الحر حدیث نمبر 533 صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب بالظہر حدیث نمبر 615 ٹھنڈے وقت کا یہ مطلب نہیں کہ عصر کی نماز کے وقت میں پڑھو بلکہ مراد یہ ہے کہ شدت کی گرمی میں سورج ڈھلتے ہی فوراً نہ پڑھو تھوڑی دیر کر لو تمبی گرمی میں نماز ظہر ٹھنڈی کر کے پڑھو کا تعلق سفر کے ساتھ ہے جیسا کہ صحیح بخاری کی حدیث اور امام بخاری کی تبویب سے ثابت ہوتا ہے صحیح بخاری حدیث نمبر پانچ سو انتالیس سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب سردی ہوتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ظہر پڑھنے میں جلدی کرتے یعنی سورج ڈھلتے ہی پڑھ لیتے صحیح بخاری کتاب الجمعہ اذا اشتد الحر یوم الجمعہ حدیث نمبر نو سو سنن نسائی کتاب المواقیت باب تعجیل الظہر فی البرد حدیث نمبر پانچ سو لہ نماز جمعہ کا وقت سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز اس وقت پڑھتے جب سورج ڈھل جاتا صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب وقت الجمعہ حدیث نمبر 904 سیدنا سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ ہے کہ ہم جمعہ پڑھنے کے بعد کھانا کھاتے اور دوپہر کا آرام یعنی قیلولہ کرتے صحیح بخاری کتاب قوله تعالی احباب قولہ فیدہ سورہ جمعہ آیت نمبر دس حدیث نمبر نو سو انتالیس صحیح مسلم کتاب الجمعہ باب صلاة الجمعہ حین تزول الشمس حدیث نمبر آٹھ سو انسٹھ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ آپ جمعے کی نماز سردیوں میں جلد پڑھتے اور سخت گرمی میں دیر سے پڑھتے صحیح بخاری کتاب الجمعہ باب اشتد الحر یوم الجمعہ حدیث نمبر نو سو چھ نماز عصر کا وقت سیدنا برادہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عصر قائم کی اس حال میں کہ سورج بلند سفید اور صاف تھا صحیح مسلم کتاب المساجد باب اوقات الخمس حدیث نمبر 613 سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عصر پڑھتے تھے اور سورج بلند یعنی زردی کے بغیر روشن ہوتا تھا اگر کوئی شخص نماز عصر کے بعد مدینہ شہر سے عوالی یعنی مدینہ کی نواحی بستیاں جاتا تو جب ان کے پاس پہنچتا تو سورج ابھی بلند ہوتا بعض عوالی مدینہ سے چار میل کے فاصلے پر واقع ہیں صحیح بخاری کتاب مواقع الصلاح باب وقت العصر حدیث نمبر پانچ سو پچاس صحیح مسلم کتاب المساجد باب التبکیر استحباب حدیث نمبر چھ سو اکیس سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نماز عصر یہ ہے کہ وہ بیٹھا سورج یعنی اس کے زرد ہونے کا انتظار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ جب وہ زرد ہو جاتا ہے اور شیطان کے دو سنگوں کے درمیان آ جاتا ہے تو وہ نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے اور چار ٹھونگے مارتا ہے اور اس میں اللہ کو یاد نہیں کرتا مگر تھوڑا صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب التبکیر بالعصر حدیث نمبر 622 نماز مغرب کا وقت سیدنا سلمہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ آفتاب غروب ہوتے ہی مغرب کی نماز ادا کر لیا کرتے تھے صحیح بخاری کتاب مواقیت الصلاة باب وقت المغرب حدیث نمبر 561 نماز عیشا کا وقت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک رات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نماز عشاء کے لیے انتظار کرتے رہے جب تہائی رات یا اس سے کچھ زیادہ گزر گئی تو آپ تشریف لائے اور فرمایا تم ایسی نماز کا انتظار کر رہے ہو جس کا تمہارے سوا کسی مذہب والے انتظار نہیں کر رہے ہیں اگر میری امت پر گرانا ہوتا تو میں ہمیشہ اسی وقت عشاء کی نماز پڑھاتا پھر آپ نے موزن کو حکم دیا تو اس نے تکبیر کہی اور آپ نے نماز پڑھائی صحیح مسلم کتاب المساجد باب وقت العشاء و تاخیرہ حدیث نمبر 649 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء سے پہلے سونا اور نماز عشاء کے بعد گفتگو کرنا ناپسند فرماتے تھے صحیح بخاری کتاب و مواقع قبل العشاء حدیث نمبر 568 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عشاء میں کبھی تاخیر فرماتے اور کبھی اسے اول وقت پڑھتے جب لوگ اول وقت جمع ہوتے تو جلد پڑھتے اور اگر لوگ دیر سے آتے تو آپ دیر کرتے صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب التبکیر بالصبح حدیث نمبر 646 ائمہ مساجد کو نماز اول وقت میں پڑھانی چاہیے سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرا کیا حل ہوگا جس وقت تجھ پر ایسے امام یعنی حاکم ہوں گے جو نماز کو اپنے وقت سے مؤخر کریں گے یا اس کے وقت سے قضا کریں گے میں نے کہا کہ آپ مجھے اس حال میں کیا حکم فرماتے ہیں آپ نے فرمایا نماز کو اس کے وقت پر پڑھ پھر اگر تو اس نماز کی جماعت کو ان ان کے کے ساتھ ساتھ پا لے لے تو دوبارہ پڑھ بے شک یہ نماز تیرے لیے نفل ہوگی صحیح مسلم کتاب المساجد باب تاخیر الصلاة عن وقت المختار حدیث نمبر 648 سیدنا عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً تم پر میرے بعد ایسے امام ہوں گے جنہیں بعض چیزیں وقت پر نماز پڑھنے سے باز رکھیں گی یہاں تک کہ اس کا وقت جاتا رہے گا بس تم نماز وقت ہی پر پڑھو یعنی اگرچہ تنہا ہی پڑھنی پڑے شخص بولا اللہ کے رسول میں ان کے ساتھ بھی نماز پڑھوں آپ نے فرمایا ہاں اگر تو چاہے سنن نبی داود کتاب الصلاح باب نیدہ اخر الامام الصلاح عن الوقت حدیث نمبر چار سو تینتیس صحیح نماز کے ممنوع اوقات سیدنا عبداللہ بن عباس سیدنا عمر رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے روایت کرتے ہیں کہ ان صلی اللہ علیہ وسلم نہا الصلاة بعد حتی حتی تشرق الشمس العصر تغرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز کے بعد یعنی نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج ظاہر ہو جائے اور نماز عصر کے بعد بھی یعنی نفل نماز پڑھنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ سورج غائب ہو جائے یعنی کیونکہ سورج شیطان کے دونوں سنگوں کے درمیان سے نکلتا ہے صحیح بخاری کتاب و مواقع الصلاة بعد الفجر حتی ترتفع الشمس حدیث نمبر 581 صحیح مسلم کتاب صلاة المسافرین باب الاوقات اللتی نہا عن الصلاة فيها حدیث نمبر 825 تا 828 سنگوں کے درمیان سے طلوع آفتاب کا جملہ صحیح مسلم میں ہے مولانا عبدالسمد رفیقی ٹھیک دوپہر کے وقت بھی نماز پڑھنی منع ہے صحیح مسلم کتاب و المسافرین باب الاوقات عن حدیت فيها حدیث نمبر 831 یعنی جب سورج آسمان کے وسط میں ہو سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد نماز پڑھنے سے منع فرمایا اللہ یہ کہ سورج بلند ہو سنن نبی داود کتاب التطوع باب من رخص فیہما اذا کانت الشمس مرتفعہ حدیث نمبر 1274 وسندہ صحیح سنن نسائی کتاب المواقیت باب الرخصت فی الصلاة بعد العصر حدیث نمبر 574 ابن خزامہ نے حدیث نمبر 1284 اور 1285 میں ابن حبان نے الموارد حدیث حدیث نمبر 621 میں ابن حزم نے المحلہ جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 31 میں اور حافظ ابن حجر نے التلخیص الحبیر جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 185 میں اسے صحیح کہا ہے اس حدیث سے ظاہر ہے کہ عصر کے بعد نماز کی موانعت مطلق نہیں ہے چنانچہ صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھی آپ سے اس کی وجہ دریافت کی گئی تو فرمایا بات یہ ہے کہ میرے پاس قبیلہ عبد القیس کے لوگ یعنی احکام دین سیکھنے کے لیے آئے تھے انہوں نے یعنی ان کے ساتھ میری مصروفیت نے مجھے ظہر کے بعد کی دو سنتوں سے باز رکھا پس یہ وہی دو رکعتیں تھی یعنی جو میں نے عصر کے بعد پڑھی ہیں صحیح بخاری کتاب الصحف باب اذا کلم وهو يصلي فاشار بيده واستمع حدیث نمبر 1233 صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب معرفت الرکعتین اللتین كان يصليهما النبي صلی اللہ علیہ وسلم بعد العصر حدیث نمبر 834 ابن قدامہ رحمہ اللہ نے عصر کے بعد سنتوں کی قضاء کے جواز پر یہ دلیل بھی دی ہے کہ عصر کے بعد کی ممانعت خفیف یعنی ہلکی ہے کیونکہ اس کے مقابلے میں سنتوں کی قضاء کے جواز کی حدیث بھی آئی ہے اور اس وجہ سے بھی کہ اس کے بارے میں اختلاف بھی پیش آیا ہے المغنی لبن قدامہ جلد نمبر ایک صف نمبر سات سو چورانوے جبکہ ابن نے تیئیس یعنی خلفۂ اربع اور دیگر کبار صحابہ شامل ہیں ان سے عصر کے بعد دو رکعتیں پڑھنا ذکر کیا ہے فجر کے بعد ممانعت کا آغاز طلوع فجر سے ہوتا ہے جب فجر طلوع ہو گئی تو فجر کی سنتوں کے علاوہ باقی نوافل ممنوع ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے طلوع آفتاب کے آغاز سے پہلے نماز فجر کی ایک رکعت پڑھ لی یعنی وہ اپنی نماز پوری کرے اس نے فجر کی نماز لی اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے نماز عصر کی ایک رکعت پا لی یعنی وہ اپنی نماز پوری کرے اس نے عصر کی نماز پا لی صحیح بخاری کتاب و مواقع الفجر نمبر پانچ سو 579 صحیح مسلم کتاب المساجد باب من ادرک رکعتا من الصلاة فقد ادرک تلک الصلاة حدیث نمبر چھ سو آٹھ یہ رعایت اس شخص کے لیے ہے جو کسی شرعی عذر کی وجہ سے لیٹ ہو گیا ورنہ محسوس کے بنا پر نماز اس قدر لیٹ پڑھنا منافقت کی علامت ہے جس سے ہمیں اجتناب کرنا لازم ہے مولانا عبد السمد رفیقی فوج شدہ نمازوں کا حکم سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من نسی صلاة فلیصلی اذا ذکر لا کفارت لها الا ذلك جو شخص نماز بھول جائے یعنی یہ سو جائے تو اس کا کفارہ اس کے سوا اور کوئی نہیں کہ جس وقت اسے یاد ہے یا بیدار ہو اس نماز کو پڑھ لے بخاری کتاب و مواقع فلوسلی ادا کا رہا حدیط نمبر پانچ سو ستانوے صحیح مسلم کتاب المساجد باب قضاء واستحباب تعجیل قضائها حدیث نمبر اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شخص نماز پڑھنی بھول جائے اور اس کا وقت گزر جائے تو جس وقت یاد آئے وہ اسی وقت اپنی نماز پڑھ لے اور اسی طرح اگر کوئی شخص سو جائے اور نماز کا وقت گزر جائے مثلا صبح آنکھ ہی ایسا ایسے وقت کھلے کہ سورج طلوع ہو چکا ہو تو جاگنے والے کو اسی وقت پوری نماز پڑھ لینی چاہیے اور اس پر کسی قسم کا کفارہ نہیں ہے قضائے عمری والے مسئلے کی شریعت میں کوئی اصل نہیں لہٰذا یہ بدعت ہے سیدنا ابو قطع رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر میں فرمایا آج رات کون ہماری حفاظت کرے گا ایسا نہ ہو کہ ہم فجر کی نماز کے لیے نہ جاگیں بلال رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں خیال رکھوں گا پھر انہوں نے اپنی سواری کے ساتھ ٹیک لگا کر مشرق کی طرف منہ کیا اور کچھ دیر بعد سید بلال رضی اللہ عنہ بھی نیند سے مغلوب ہو کر سو گئے جب آفتاب گرم ہوا تو سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر صحابہ جاگے آپ نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ سے ان کا عذر سن کر فرمایا اونٹ کی نکیل پکڑ کر چلو کیونکہ یہ شیطان کی جگہ ہے پھر یعنی نئی جگہ پہنچ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضو کیا اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو آزان کا حکم دیا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے آزان دی یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو رکعتیں پڑھی باقی لوگوں نے بھی دو دو سنتیں پڑھی پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز پڑھائی اور فرمایا جو شخص نماز بھول جائے اسے چاہیے کہ جب یاد آئے تو نماز پڑھ لے صحیح بخاری کتاب و مواقع اسلح باب الادان بعد ذہاب الوقت حدیث نمبر پانچ سو پچانوے صحیح مسلم کتاب المساجد باب الصلاة الفائتہ واستحباب تعجیل قضائها حدیث نمبر 680 قارین اصل حقیقت آپ نے جان لی کہ سورج طلوع ہو کر گرم ہو چکا تھا تب سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے آزان دی مگر قوالوں نے ایک اور ہی قصہ گھڑ لیا سیدنا بلال رضی اللہ عنہ نے جب تک آزان فجر نہ دی قدرت خدا کی دیکھیے مطلق سحر نہ ہوئی یقین مانیے قوالیاں من گھڑت واقعات پر گائی جاتی ہیں تاکہ جاہل طبقے میں شرک عقائد و اعمال کو رواج دیا جائے اور جاہل لوگ انہیں روزانہ صبح دم تلاوت کی طرح سنتے اور کار ثواب سمجھتے ہیں للہ و انا الیہ راجعون مولانا عبد عبدالصمد رفیقی تمبی صبح کی سنتیں پڑھنے کا حکم صحیح مسلم میں ہے کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں کہ فوشدہ نماز کو دوسرے دن اس کے وقت پر پڑھا جائے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فعل سے بالکل واضح ہے کہ نیند سے بیدار ہونے پر فوراً نماز ادا کی جائے لہٰذا قضا نماز کی ادائیگی کے لیے اس کے بعد والی نماز کے وقت یا اگلے دن اسی نماز کے وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے بلکہ اسی وقت ادا کر کے مزید توبہ استغفار اور نیکی میں سبقت لے جانے کا اہتمام کرنا چاہیے صحیح صحیح بخاری کتاب و مواقع صلاح باب من نسیہ صلاتن فلیصل اذا ذکر ولا یعید الا تلک الصلاة حدیث نمبر 597 صحیح مسلم کتاب المساجد باب قضاء الصلاة الفائتہ واستحباب تعجیل قضائها حدیث نمبر 684 سفر میں آزان دے کر نماز پڑھنا سیدنا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارا پروردگار بکریاں چرانے والے سے تعجب کرتا ہے جو پہاڑ کی چوٹی پر رہ کر آزان دیتا اور نماز پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میرے بندے کو دیکھو جو نماز کے لیے آزان دیتا ہے اور اقامت کہتا ہے اور مجھ سے ڈرتا ہے میں نے اس کو بخش دیا اور جنت میں داخل کر دیا سنن نبی داود کتاب و باب سفر فی السفر حدیث نمبر 1203 وسندہ صحیح سنن نسائی کتاب الاذان باب الحدہ حدیث نمبر 667 امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 260 میں اسے صحیح کہا ہے معلوم ہوا کہ جو شخص سفر میں آزان اور اقامت کہہ کر یعنی امام کی طرح نماز پڑھے تو اس کے لیے زیادہ اجر اور ثواب ہے نمازیں مجبوراً فوت ہو جائیں تو کیسے پڑھیں سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم یعنی غزوہ احزاب میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ہمیں کافروں نے زہر عصر مغرب اور عائشہ کی نمازیں پڑھنے کی مہلت نہ دی یعنی اور ان نمازوں کا وقت گزر گیا جب فرصت ملی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا انہوں نے پہلے آزان کہی پھر اقامت کہی تو آپ نے زہر کی نماز پڑھائی پھر انہوں نے اقامت کہی تو آپ نے عصر کی نماز پڑھائی پھر انہوں نے اقامت کہی رہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب کی نماز پڑھائی انہوں نے پھر اقامت کہی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عشاء کی نماز پڑھائی مسرت احمد جلد نمبر تین صفحہ نمبر پچیس اور انچاس سڑسٹھ سنن نسائی کتاب الادان باب الادان للفائت من الصلاوات حدیث نمبر چھ سو باسٹھ وسندہ صحیح امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر دو سو پچاسی میں اور علامہ نووی نے المجموع جلد نمبر تین صفحہ نمبر تراسی میں اسے صحیح کہا ہے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ اگر اس طرح کی کسی سخت مجبوری کے باعث نماز فوت ہو جائیں تو انہیں بھی ترتیب ادا کرنا مسنون ہے لیکن نماز آمدن قضا نہیں کرنی چاہیے اذان و اقامت اذان کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر مسلمان جب مدینہ منورہ تشریف لائے اس وقت آزان مشروع نہیں ہوئی تھی تو مسلمان نماز کی ادائیگی کے لیے وقت مقرر کر کے اس پر جمع ہوتے تھے ایک دن اس بارے میں بات ہوئی کہ نماز کے اوقات کا اعلان کیسے کیا جائے کچھ لوگوں نے یہ تجویز دی کہ نماز کے وقت ناقوس بجایا جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ تو نصارہ کا کام ہے کسی نے تجویز دی کہ بگل بجایا جائے آپ نے فرمایا یہ یہود کا کام ہے کسی نے کہا کہ بلند مقام پر آگ روشن کی جائے آپ نے فرمایا یہ مجوس کا کام ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ یعنی اذان کی مشروعیت نازل ہونے کے بعد پھر سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو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 ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز کی طرف آؤ نماز کی طرف آؤ نجات کی طرف آؤ نجات کی طرف آؤ اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں سنن نبی داود کتاب باب کیف الادان حدیث نمبر 499 وسندہ حسن سنن ابن ماجہ کتاب والسنت فیہا باب بدء الادان حدیث نمبر 706 امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 287 میں امام ترمزی نے حدیث نمبر 189 میں اور نووی نے المجموع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 76 میں اسے صحیح کہا ہے فجر کی آزان سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں آزان کی تعلیم دی اور فرمایا فجر کی آزان میں حی علی الفلاح کے بعد دو بار یہ کلمات زیادہ کہیں الصلاة خیر من من النوم النوم الصلاة خیر نماز نیند سے بہتر ہے نماز نیند سے بہتر ہے سنن نبی داود کتاب الصلاة باب ان کیف الادان حدیث نمبر پانچ سو ایک وہ حدیث الحسن سنن نسائی کتاب الاذان باب الاذان فی السفر حدیث نمبر 634 ابن خزامہ نے حدیث نمبر 375 میں ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 289 میں اور نووی نے المجموع جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 90 میں اسے صحیح کہا ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ صبح کی آزان میں حیاء علی الفلاح کے بعد الصلاة خیر من النوم دو دفعہ کہنا سنت ہے صحیح ابن خزامہ کتاب الاذان والاقامہ باب بابس فی اذان الصبح حدیث نمبر تین سو چھیاسی وسند ہو صحیح البحقی کتاب الصلاة باب التثویب فی اذان الصبح جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو تیئیس حدیث نمبر ایک ہزار نو سو چوراسی امام ابن خزامہ نے اسے صحیح کہا ہے السلہ خیر من النوم کے الفاظ طلوع فجر کے بعد دی جانے والی آزان میں کہے جائیں گے تفصیل کے لیے سنیے فتح الدین الخالص جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو تیئیس مولانا عبد الولی خان سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما نے بارش کے دن اپنے معزن سے کہا کہ حی علی الصلاح کی بجائے السلہ فی الرحال یا صلو فی بیوتکم اپنے گھروں میں نماز ادا کرو کہیں اور فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا جمعہ اگرچہ فرض ہے مگر مجھے پسند نہیں کہ تم کیچڑ اور مٹی میں یعنی مسجد کی طرف چلو صحیح بخاری کتاب الادان بابن حل یصلی امام بیمن حضر حدیث نمبر 668 صحیح مسلم کتاب المسافرین باب المسافرین فی الرحال فی المطر حدیث نمبر 699 اس سے معلوم ہوا کہ اذان کے کلمات میں خیر من النوم کہنا یا بارش وغیرہ کی صورت میں الصلاۃ فی الرحال وغیرہ کہنا آزان میں اپنی طرف سے اضافہ نہیں ہے بلکہ عہد نبوت کی سنت ہے لہذا اسے آزان کے اندر من پسند اضافوں کی دلیل بنانا درست نہیں ہے مولانا عبدالسمد رفیقی سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما کی روایت سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ مکمل اذان سے فراغت کے بعد اللہ فی الرحال یا اللہ فی رحالکم کہا جائے صاحب بخاری کتاب الاذان باب الرخصت فی المطر والعلہ حدیث نمبر 666 جبکہ اذان کے درمیان حی علی الصلاة کی جگہ یا اس کے بعد مذکورہ کلمات یا اس کے ہم معنی معصورہ کلمات کہنا بھی ثابت ہے سنیے فتاوہ الدین الخالص جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 445 تحفت الاحوزی جلد نمبر دو صفحہ نمبر دو سو بانوے مولانا عبد الولی خان اقامت کے طاق کلمات الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله سب سے بڑا ہے الله سب سے بڑا ہے میں گواہی دیتا ہوں کہ کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں نماز کی طرف آؤ کامیابی کی طرف آؤ تحقیق نماز کھڑی ہو گئی تحقیق نماز کھڑی ہو گئی اللہ سب سے بڑا ہے اللہ سب سے بڑا ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں سنن نبی داود کتاب الصلاح باب ان کیف فلادان حدیث نمبر چار سو ننانوے حسن مسرت احمد جلد نمبر چار صفحہ نمبر تینتالیس امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر دو سو نوے دو سو اکانوے میں اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کو حکم دیا کہ اذان کے کلمات دو دو بار اور تکبیر کے ایک ایک بار کہیں صحیح بخاری کتاب الادان باب الادان مثنا مثنا حدیث نمبر 605 606 صحیح مسلم کتاب الصلاح باب الامر بشفع الادان و ایتار اطارہ حدیث نمبر 378 سنن نسائی حدیث نمبر 628 و سندہ صحیح سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اذان کے کلمات دو دو بار اور تکبیر کے کلمات ایک ایک بار تھے سوائے اس کے کہ قد قامت الصلاة دو بار کہتا ہے سنن ابی داود کتاب الصلاح باب فی الاقامہ حدیث نمبر پانچ سو دس پانچ سو گیارہ حدیث صحیح سنن نسائی کتاب الادان باب تثنیت الادان حدیث نمبر چھ سو انتیس امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر ایک سو ستانوے ایک سو اٹھانوے میں زہبی نے اور نووی نے المجموع جلد نمبر تین صفحہ نمبر نوے میں اسے صحیح کہا ہے دوہری اذان اذان میں شہادت کے چاروں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 اور شیخ البانی نے ان کی موافقت کی ہے حدیث کا مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابو محضورہ رضی اللہ عنہ کو دوہری اذان اور دوہری اقامت سکھائی مگر افسوس کہ بعض لوگ محض اپنے فقہی مسلک کی پیروی میں انتہائی ناانصافی سے کام لیتے ہوئے ایک ہی حدیث میں بیان شدہ دوہری اقامت پر ہمیشہ عمل کرتے ہیں مگر دوہری اذان پر کبھی عمل نہیں کرتے حالانکہ اذان و اقامت کو دوہرا یا دونوں کو اکہرا کہنا دونوں طرح سنت سے ثابت ہے اس سے معلوم ہوا کہ جب تک ایک مسلمان کسی مخصوص فقہ کے تقلیدی بندھنوں سے رہائی نہیں پاتا وہ اطاعت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا نہیں کر سکتا لہٰذا بہتر یہ ہے کہ کسی مسئلے میں مختلف ائمہ کے دلائل کا موازنہ کر کے کوئی رائے قائم کی جائے مانا کہ ایک جاہل آدمی ایسا نہیں کر سکتا مگر علماء کرام تو جاہل نہیں ہیں وہ مقلد بن کر تصویر کا صرف ایک رخ لوگوں کو کیوں دکھاتے ہیں ذرا سوچیں مولانا عبدالسمد رفیقی آزان اور معزن کے فضائل سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کی آواز جنات انسان اور جو جو چیز سنتی ہے وہ قیامت کے دن اس کے لیے گواہی دے گی صاحب بخاری کتاب الادان باب رفع الصوت حدیث نمبر 609 سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا قیامت کے دن آزان دینے والوں کی گردنیں تمام لوگوں سے لمبی ہوں گی یعنی اللہ کا نام بلند کرنے کی وجہ سے وہ نمایاں ہوں گے صحیح مسلم کتاب باب فضل عند سماعه حدیث نمبر تین سو ستاسی سعید رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب نواز کے لیے آزان دی جاتی ہے تو شیطان پیٹ پھیر کر بھاگ جاتا ہے اور اس حالت میں بھاگتا ہے کہ اس کی ہوا آواز سمیت خارج ہو رہی ہوتی ہے اتنا دور بھاگ جاتا ہے کہ آزان کی آواز اس کے کانوں میں نہیں پڑتی جب آزان ختم ہو جاتی ہے تو وہ آ جاتا ہے جب تکویر کہی جاتی ہے تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگتا ہے جب تکبیر ختم ہوتی ہے تو پھر آ جاتا ہے اور نمازی کے دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ فلاں بات یاد کر فلاں بات یاد کر یہاں تک کہ آدمی کو پتہ نہیں چلتا کہ اس نے کتنی رکعتیں پڑھی ہیں صحیح بخاری کتاب باب فضل التعذین حدیث نمبر 608 صحیح مسلم کتاب الصلاة باب فضل وحرب الشیطان عند سماعی حدیث نمبر 389 آزان کا جواب دینا سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مؤذن کہے اللہ اکبر اللہ اکبر پس تم بھی کہو اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جب معذن کہے اشہد ان لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان لا الہ الا اللہ پھر جب معذن کہے اشہد ان محمد رسول اللہ تو تم بھی کہو اشہد ان محمد رسول اللہ پھر جب معذن کہے حی علی الصلاة تو تم کہو تو تم کہو لا حول ولا قوت الا باللہ پھر جب اللہ کہے اللہ اکبر اللہ اکبر تو تم کہو اللہ اکبر اللہ اکبر پھر جب موازن کہے لا الہ الا اللہ تو تم بھی کہو لا الہ الا اللہ جو شخص صدقے دل سے موازن کے کلمات کا جواب دے گا تو یعنی جواب کی برکت سے بہشت میں داخل ہو جائے گا صحیح مسلم کتاب الصلاح باب استحباب القول مثل قول المؤذن لمن سامعہ حدیث نمبر تین سو پچاسی حافظ ابن حجر رحمہ اللہ فرماتے ہیں خیر من النوم کے جواب میں صدقتا و بریرتا کے الفاظ کی کوئی اصل نہیں ہے التلخیص الحبیر جلد نمبر نمبر ایک صفحہ دو سو دس لہذا فجر کی آزان میں خیر و النوم کے جواب میں بھی یہی کلمات یعنی الصلاة و من النوم ہی کہنا چاہیے قد قامت الصلاة کے جواب میں اقامہ اللہ و ادامہ کہنے والی ابو داود کی روایت نمبر پانچ سو اٹھائیس کو نووی رحمہ اللہ نے ضعیف کہا ہے المج المجموع جلد نمبر تین صفحہ نمبر ایک سو بائیس نیز حافظ ابن حجر رحمہ اللہ نے التلخیص الحبیر جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو گیارہ میں بھی اسے ضعیف کہا ہے کیونکہ اس روایت میں ایک راوی رجل عن اہل الشام مجہول اور دوسرا محمد بن ثابت العبدی ضعیف ہے سردہ ضعیف نیل المقصود حدیث نمبر پانچ سو اٹھائیس اذان کے بعد کی دعائیں سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم مؤذن کی آواز سنو تو تم مؤذن کے جواب میں اسی طرح کہو جیسے وہ کہتا ہے اور یعنی جب آزان ختم ہو جائے تو پھر مجھ پر درود بھیجو پس تحقیق جو مجھ پر ایک بار درود بھیجتا ہے اللہ اس پر دس بار رحمت بھیجتا ہے صحیح مسلم کتاب السلط باب استحباب القول مثل قول المؤذن حدیث نمبر تین سو چوراسی پس سب مسلمان مردوں اور عورتوں کو چاہیے کہ جب مؤذن آزان ختم کرے تو ایک بار یہ درود شریف پڑھیں اللہم صلی علی محمد آل محمد کما صلیت علی ابراہیم ابراہیم حمید مجید اللہم بارک علی محمد آل محمد بارکت علی ابراہیم وعلا آل ابراہیم انکا حمید مجید یا الہی رحمت رحمت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے تو نے رحمت بھیجی ابراہیم علیہ السلات وسلام اور آل ابراہیم علیہ السلام پر بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے یا الہی برکت بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جیسے تو نے برکت بھیجی ابراہیم علیہ السلام پر اور آل ابراہیم علیہ السلام پر بے شک تو تعریف کیا گیا بزرگی والا ہے صحیح بخاری کتاب احادیث الانبیاء باب حدیث نمبر تین ہزار تین سو ستر سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آزان سن کر یعنی جواب دے اور پھر آزان ختم ہونے پر یہ دعا پڑھے اس کے لیے قیامت کے دن میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے اللہم رب التامہ والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته اے اللہ اس پوری پکار یعنی آزان کے اور یعنی قیامت تک قائم رہنے والی نماز کے رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وسیلہ اور بزرگی عطا فرما اور انہیں مقام محمود میں پہنچا جس کا تو نے ان سے وعدہ کیا ہے صحیح بخاری کتاب الادان باب عند حدیث نمبر 614 وسیلے کی تشریح وسیلے کے متعلق خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بے شک وسیلہ بہشت میں ایک درجہ ہے جو بندگان الہی میں سے صرف ایک بندے کے لائق ہے اور میں امید رکھتا ہوں کہ وہ بندہ میں ہی ہوں لہٰذا جس نے یعنی آزان کی دعا پڑھ کر اللہ سے میرے میرے لیے وسیلہ مانگا اس کے لیے میری شفاعت واجب ہوگی صحیح مسلم کتاب باب استحباب القول مثل قول المؤذن حدیث نمبر تین سو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد سے معلوم ہوا کہ وسیلہ بہشت کے ایک بلند و بالا درجے کا نام ہے دعائے آزان میں خود ساختہ کلمات کے اضافے کی حقیقت مسنون دعائے آزان میں بعض لوگوں نے چند الفاظ بڑھا رکھے ہیں اور وہ الفاظ مروجہ کتب نماز میں بھی موجود ہیں دعائے مسنون کے الفاظ والفضیلہ کے بعد کی زیادتی کرتے ہیں اور آگے کے خالص دودھ میں شفا یوم القیامہ کا پانی ملا رکھا ہے اور پھر اخیر میں مسنون دعا کے اندر یا ارحم الراحمین کی آمیزش ہے افسوس کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودہ دعا میں یہ خامی رہ گئی تھی جو بعد کے لوگوں لوگوں نے اس اضافے سے پوری کی ہے مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پاک میں کمی بیشی کرنے کے تصور سے کام اٹھنا چاہیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو باوضو ہو کر سونے سے پہلے پڑھنے کے لیے ایک دعا بتائی سیدنا برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے پڑھ کر سنائی تو نبی یک کی جگہ یعنی نبی کی جگہ رسول کہا تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے بتائے ہوئے لفظ نبی کو رسول سے مت بدلو بلکہ بھی نبی ہی کہو صحیح بخاری کتاب الوضو باب فضل ممبات الوضو حدیث نمبر دو سو سینتالیس کتاب والدعاء باب الدعاء عند النوم حدیث نمبر دو ہزار سات سو دس اس سے معلوم ہوا کہ مسنون دعائیں اور ورد توقیفی یعنی اللہ کی طرف سے ہیں اور ان کی حیثیت عبادت کی ہے لہٰذا ان میں کمی بیشی جائز نہیں اور کسی قرینے یا دلیل کے بغیر متقلم کے سیغے کو جمع کے سیغے سے بدلنا درست نہیں ہے اس کے بجائے بہتر یہ ہے کہ متقلم کا سیغہ ہی بولا جائے البتہ نیت میں یہ رکھا جائے کہ میں یہی دعا فلاں فلاں کے حق میں بھی کر رہا ہوں نیز مصنون دعاؤں اور اوراد کے ہوتے ہوئے خود ساختہ عربی دعاؤں وردوں وظیفوں اور درودوں کا التزام کرنا درست نہیں ہے اور اگر ان کے کچھ الفاظ شرک کفر یا بدعت پر مشتمل ہوں تو اس صورت میں ان کا پڑھنا قطعی طور پر حرام ہو جاتا ہے لیکن افسوس کہ جاہل لوگ روزانہ صبح پابندی کے ساتھ ان خود ساختہ چیزوں کی تلاوت کرتے ہیں اللہ تعالی ہم سب کو ہدایت دے آمین مولانا عبد السمد رفیقی سیدنا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص مؤذن کی اذان سن کر یہ دعا پڑھے تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے دعا یہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدن عبدہ ورسولہ رضیت باللہ ربا و بمحمد الرسول و بالاسلام دینا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں وہ ایک ہے اس کا کوئی شریک نہیں اور تحقیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہے میں اللہ کے رب ہونے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول ہونے اور اسلام کے دین ہونے پر راضی ہوں صحیح مسلم کتاب الصلاح باب استحباب القول مثل قول المؤذن حدیث نمبر تین سو چھیاسی اذان و اقامت کے دیگر مسائل ہر نماز کے وقت آزان دینی لازم ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آزان کا وقت آئے تو تم میں سے کوئی ایک آزان کہے صاحب بخاری کتاب الادان باب من قال آزن فی سفر معزن واحد حدیث نمبر 628 صحیح مسلم کتاب المساجد باب من احق بالامام حدیث نمبر 674 سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے مذکور ہے کہ وہ اذان کہتے ہوئے کانوں میں انگلیاں ڈالتے تھے صحیح بخاری کتاب الادان باب حل یتتبع المؤذن فاہ ہا ہنا و ہا ہنا قبل الحدیث 634 تعلیقہ جامع الترمذی کتاب الصلاۃ باب ما جاء فی ادخال الاصبع الاذن عند الاذان حدیث نمبر 197 امام ترمذی نے اسے حسن صحیح کہا ہے رواہ شعبہ و جماعہ عن عون به حیا علی الصلاح کہتے وقت منہ دائیں طرف پھیریں اور حی علی الفلاح کہتے وقت بائیں طرف صحیح بخاری کتاب الادان باب هل يتتبع المؤذن فاه ها هنا وها هنا حدیث نمبر 634 صحیح مسلم کتاب الصلاه باب سترة المصلي حدیث نمبر 503 سیدنا عثمان بن ابو العاص رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ان کے قوم کا امام مقرر کیا اور فرمایا واتخذ مؤذنا لا ياخذ على اذانه اجرا مؤذن وہ مقرر کر جو اپنی اذان پر مزدوری نہ لے سنن نبی داود کتاب باب اخذ الاجر على التعزین حدیث نمبر 531 وسنده صحیح جامع ترمزی کتاب باب ما جاء فی کراہیت ان یاخذ على الاذان اجرا حدیث نمبر 209 امام ترمزی نے حاکم نے المستدرک جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 199 تا 201 میں اور زہبی نے اسے صحیح کہا ہے مؤذن وہ مقرر کرنا چاہیے جو بلند آواز والا ہو سیدنا عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں فرمایا بلال کو آزان سکھاؤ کیونکہ وہ تم سے بلند آواز والا ہے سنن نبی داود کتاب الصلاح باب کیف الاذان حدیث نمبر 499 وسندہ حسن جامع الترمذی کتاب الصلاح باب فی حدیط الاذان حدیث نمبر 189 امام نووی نے المجموع جل نمبر 3 صفحہ نمبر 82 میں اسے صحیح کہا ہے ایک صحابیہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ مسجد کے قریب تمام گھروں سے میرا مکان اونچا تھا اور سیدنا بلال رضی اللہ عنہ اس یعنی مکان پر چڑھ کر فجر کی آزان دیتے تھے سنن نبی داوت کتاب باب المنارہ حدیث نمبر پانچ سو انیس السیرہ لبن ہشام بتحقیقی جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو چھپن وسندہ حسن ابن اسحاق سرح او حافظ ابن حجر نے فتح الباری جلد نمبر دو صفحہ نمبر ایک سو تین میں اسے حسن کہا ہے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کو فرمایا جیسے مؤذن کہتا ہے تو بھی اسی طرح جواب دے پھر جب تو جواب سے فارغ ہو جائے تو یعنی دعا مانگ تو دیا جائے گا یعنی تیری دعا قبول کی جائے گی سنن نبی داود کتاب الصلاح یقول اذا سمع المؤذن حدیث نمبر 524 وسنده حسن امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر 295 میں اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آزان اور تکبیر کے درمیان اللہ تعالیٰ دعا رد نہیں فرماتا مسرد احمد جلد نمبر تین صفحہ نمبر دو سو پچیس وسن صحیح امام ابن خزیمہ نے حدیث نمبر چار سو چھبیس چار سو ستائیس میں اور امام ابن حبان نے الموارد حدیث نمبر دو سو چھیانوے میں اسے صحیح کہا ہے بعض علاقوں میں بیماریوں اور وبا کے موقع پر لوگ گھر گھر آزانے دیتے ہیں یہ سنت سے ثابت نہیں کیونکہ اس سلسلہ میں پیش کی جانے والی تمام روایات ضعیف ہیں الصلاة خیر من النوم کے الفاظ سوائے اذان فجر کے کسی اور اذان میں نہ کہے جائیں اقامت اذان کے فوراً بعد نہیں ہونی چاہیے کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذان اور تکبیر کے درمیان نفل نماز کا وقفہ ہوتا ہے صحیح بخاری کتاب باب ان کم بین ال ادانقام ومن ينتظر و اقامت حدیث نمبر 624 صحیح مسلم کتاب السلات المسافرین باب بین کل اذانین صلاح حدیث نمبر 838 صبح صادق سے کچھ دیر پہلے والی اذان جائز ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہیں بلال کی اذان سحری کھانے سے نہ روکے کیونکہ وہ رات کو اذان دیتا ہے تاکہ تحجد پڑھنے والے کو واپس کر دے اور سونے والے کو بیدار کر دے صحیح بخاری کتاب الاذان باب الاذان قبل الفجر حدیث نمبر نمبر 621 صحیح مسلم کتاب الصیام باب ان الدخول فی الصوم یحصل بطلوع الفجر حدیث نمبر 1093 نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت ہو جائے تو فرض نماز کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہوتی صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب کراہت الشروع فی نافلۃ بعد شروع المؤذن حدیث نمبر 710 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں دو نمازیں اکٹھی پڑھی آپ نے آزان ایک مرتبہ دلوائی اور ہر نماز کے لیے اقامت الگ الگ کہلوائی صحیح مسلم کتاب الحج باب حجت النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث ایک ہزار دو سو اٹھارہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اقامت کہی جائے تو صف میں شامل ہونے کے لیے نہ بھاگو بلکہ وقار کے ساتھ چلتے ہوئے آؤ جو نماز تم یعنی امام کے ساتھ پالو وہ ٹھیک ہے اور جو رہ جائے اسے بعد میں پورا کرو صحیح بخاری کتاب الادان باب لا الى الصلاه حدیث نمبر 636 صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب اتیان الصلاه بوقار وقار و سکینہ نمبر 602 سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بے شک بلال رات کے وقت آزان دیتے ہیں پس تم کھاؤ اور پیو یعنی بلال کی آزان سن کر سحری کھانا نہ چھوڑو صحیح بخاری کتاب الادان باب الادان قبل الفجر حدیث نمبر 622 623 صحیح مسلم کتاب الصیام باب بیان ان الدخول فی الصوم یاصل بطلوع الفجر حدیث نمبر 1092 سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کے حدیث میں اس پہلی اذان کی حکمت یہ ہے کہ سیدنا بلال رضی اللہ عنہ کی اذان اس لیے ہوتی تاکہ نماز تحجد ادا کرنے والا یعنی آرام کے لیے یا سحری کھانے کے لیے واپس ہو جائے اور جو سویا ہوا ہو وہ یعنی نماز فجر کے لیے یا سحری کھانے کے لیے بیدار ہو جائے صحیح بخاری کتاب الادان باب الادان قبل الفجر حدیث نمبر 621 صحیح مسلم کتاب الصیام باب بیان ان الدخول فی الصوم یحصل بطلوع الفجر حدیث نمبر ایک ہزار ترانوے اس اذان اور نماز فجر کی اذان میں اتنا وقفہ نہیں ہوتا تھا جتنا کہ آج کل گھنٹہ آدھا گھنٹہ کیا جاتا ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ دونوں مؤذنوں کے درمیان صرف اس قدر وقفہ ہوتا تھا کہ ایک اذان دے کر اترتا اور دوسرا اذان کے لیے چڑھ جاتا صحیح مسلم کتاب السیام باب بیان بطلوع الفجر حدیث نمبر ایک ہزار ایک شخص آزان سن کر مسجد سے باہر نکل گیا تو سیدنا ابو ہرارا رضی اللہ عنہ نے فرمایا بے شک اس شخص نے سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی صحیح مسلم کتاب المساجد باب النہی عن الخروج من المسجد اذا اذن نمبر حدیث سو پچپن شریع عذر یا نماز کی تیاری کے سلسلے میں باہر جانا پڑے تو پھر جائز ہے مولانا عبد السمد رفیقی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو نماز کا ارادہ کر کے آتا ہے تو وہ نماز ہی میں ہوتا ہے صحیح مسلم کتاب المساجد باب استحباب اتیان و سکینہ حدیث نمبر 602 سیدنا ابو حرارہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ نماز کی اقامت کہہ دی گئی اور کھڑے ہو کر صفیں درست کی گئی اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف نکل آئے جب نماز کی جگہ میں کھڑے ہوئے آپ کو یاد آیا کہ آپ جنبی ہیں تو آپ آپ نے لوگوں سے کہا اپنی جگہ کھڑے رہو پھر آپ نے گھر جا کر غسل فرمایا اور جب آپ واپس تشریف لائے تو آپ کے سر سے پانی ٹپک رہا تھا پھر آپ نے تکبیر کہہ کر نماز پڑھائی صحیح بخاری کتاب الادان باب اذا ذکر فی المسجد انه جنوب یخرج کما ولا نمبر دو سو 275 بھول جانا انسانی کمزوری ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بشر تھے اسی لیے بھول گئے یہ بھی ثابت ہوا کہ بھولنا شان رسالت کے خلاف نہیں ہے مولانا عبدالسمد رفیقی قبلہ اور سترہ احکام قبلہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر نفل یا وطر نماز ادا کرنے کا ارادہ کرتے تو جدھر سواری کا منہ ہوتا اسی طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا رخ ہوتا نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی فی السفر علی علی حیث توجہت به ایماء صلاة اللیل ویوتر راحلتی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوران سفر رات کی نماز اپنی سواری پر اشارے سے پڑھتے تھے سواری کا منہ چاہے جدھر بھی بھی ہوتا فرض کو سواری پر نہ پڑھتے البتہ وطر سواری پر ہی پڑھتے تھے صحیح بخاری کتاب الوطری باب الوطری فی سفر حدیث نمبر ایک ہزار صحیح مسلم کتاب صلاۃ المسافرین باب جوازی صلاۃ النافلات علی الدابت فی السفر حیث توجہت حدیث نمبر سات سو اور کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول بھی دیکھنے میں آتا کہ جب اونٹنی پر نوافل ادا کرنے کا ارادہ فرماتے تو اونٹنی کا منہ قبلہ رخ کرتے اور تکبیر تحریمہ کہہ کر نماز شروع فرما دیتے اس کے بعد نوافل ادا فرماتے رہتے سواری کا رخ جس طرف بھی ہوتا سنن نبی داود کتاب السفر باب التطوع علی الراحلۃ والوتر حدیث نمبر 1225 وسندہ حسن ابن سکن اور ابن ملقن وغیرہ نے اسے صحیح اور نے حسن کہا ہے اس صورت میں آپ رکوع اور سجدہ سر کے اشارے سے کرتے البتہ سجدے کی حالت میں رکوع کی نسبت سر کو زیادہ جھکا لیتے جامع ترمزی کتاب باب ما جاء فی علی حيث ما توجہت به حدیث نمبر تین سو اکاون امام ترمزی نے اسے صحیح کہا ہے وہ حدیث صحیح حدیث نمبر ایک ہزار دو سو ستر جب فرض نماز ادا کرنا مقصود ہوتا تو سواری سے اترتے اور قبلہ رخ کھڑے ہو جاتے صحیح بخاری کتاب التقصیر باون یانزل للمکتوبہ حدیث نمبر ایک ہزار ننانوے قبلے کے بارے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے مشرق و مغرب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے جامع الترمدی کتاب ما جاء انما ان المشرق والمغرب قبلہ حدیث نمبر تین سو چوالیس حسن اس حدیث کو امام ترمزی نے حسن صحیح کہا ہے چونکہ بیت اللہ سے دور کے لوگوں کے لیے ٹھیک خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنا مشکل تھا اس لیے بیت اللہ کے دائیں بائیں ساری جہت کو قبلہ قرار دیا گیا ہے واللہ اعلم مولانا مولانا عبدالسمد رفیقی یہ حکم اہل مدینہ اور ان لوگوں کے لیے ہے جن کا قبلہ مشرق و مغرب کے درمیان ہے یعنی شمال یا جنوب والی سمت میں ہے رہے بر صغیر پاک و ہند کے تمام لوگ یا تمام وہ لوگ جن کا قبلہ مشرق یا مغرب کی طرف ہے تو ان کے لیے شمال و جنوب کے درمیان والی تمام سمت قبلہ ہے نمازی کے قبلے کی جانب قبر ہونے کی صورت میں لازم ہے کہ وہاں سے ہٹ کر نماز ادا کرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبروں کی جانب منہ کر کے نماز ادا نہ کرو اور نہ قبروں پر بیٹھو صحیح مسلم کتاب الجنائز باب النہی عن الجلوس علی القبر وصلاة علی حدیث نمبر نو سو بہتر سترے کا بیان یہاں سترے سے مراد وہ چیز ہے جسے نمازی اپنے آگے کھڑا کر کے نماز پڑھتا ہے تاکہ اس کے آگے سے گزرنے والا یعنی سترے کی دوسری طرف سے گزر جائے اور گناہ گار نہ ہو لاٹھی برچھی لکڑی دیوار ستون اور درخت وغیرہ کو سترہ بنایا جا سکتا ہے اور امام کا سترہ سب مقتدیوں کے لیے کافی ہے سیدنا بن عبید اللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا عیدہ بین یدیہ مثل مؤخرات الرحل فلیصلی و جب تم میں سے کوئی شخص اپنے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی چیز رکھ لے تو نماز جاری رکھے اور جو اس اس کے باہر والی طرف سے گزرے کی پرواہ نہ کرے صحیح مسلم کتاب الصلاح سترت المسلی حدیث نمبر چار سو ننانوے یعنی تابعی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ پالان کے پچھلے حصے کی لکڑی ایک ہاتھ یا اس سے کچھ زیادہ لمبی ہوتی ہے سنن ابی داود کتاب الصلاح باب ما یستر المسلی حدیث نمبر 686 وسندہ صحیح امام ابن خزامہ نے حدیث نمبر 807 میں اسے صحیح قرار دیا ہے یعنی تقریباً سوا ایک فٹ لمبی لکڑی سترا بن سکتی ہے مولانا عبد الولی خان معلوم ہوا کہ کم از کم ایک ہاتھ لمبی لکڑی یا کوئی اور چیز سترا بن سکتی ہے سیدنا ابو رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتہا میں لوگوں کو نماز پڑھائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک برچی نصب تھی آپ نے دو رکعت ظہر کی نماز پڑھائی اور دو رکعت عصر کی اس وقت برچھی کی دوسری طرف سے عورتیں اور گدے گزر رہے تھے صحیح بخاری کتاب الصلاح باب سترت الامام سترات من خلفہ حدیث نمبر چار سو پچانوے صحیح مسلم کتاب باب سترت المسلی حدیث نمبر پانچ سو تین نمازی کے آگے سے گزرنے کا گناہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والے کو گزرنے کی سزا معلوم ہو جائے اسے اس کے آگے سے گزرنے کی بجائے چالیس یعنی دن ماہ یا سال تک وہی کھڑے رہنا زیادہ بہتر ہے صحیح بخاری کتاب الصلاح المار بین یدی المصلی حدیث نمبر پانچ سو دس صحیح مسلم کتاب السلہ باب منع المار بین من المصلی حدیث نمبر پانچ سو سات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم نماز ادا کرتے وقت آگے سترہ کھڑا کرو اور کوئی شخص سترے کے اندر یعنی نمازی اور سترے کے درمیان سے گزرنا چاہے تو اس کے ساتھ مزاحمت کرو اور اسے آگے سے نہ گزرنے دو اگر وہ نہ مانے تو اسے لڑائی کرو بے شک وہ شیطان ہے صحیح بخاری کتاب الصلاح باب یدی المصلی حدیث نمبر پانچ سو دس مسلم کتاب الصلاح باب منع المار بین یدی المصلی حدیث نمبر پانچ سو پانچ ایک روایت میں ہے کہ دو بار تو اسے ہاتھ سے روکو اگر وہ نہ رکے تو اس سے ہاتھا پائی سے بھی گریز نہ کیا جائے یعنی کیونکہ وہ شیطان ہے صحیح بن خزامہ کتاب المسلی باب بیانی المقاتلت انما تکون بعد منعیہ مرتین حدیث نمبر آٹھ سو اٹھارہ امام ابن خزامہ نے اسے صحیح کہا ہے وجاء فی صحیح البخاری حدیث نمبر تین ہزار دو سو چوہتر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سترے اور اپنے درمیان میں سے کسی چیز کو گزرنے نہ دیتے تھے ایک دفعہ آپ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ایک بکری دوڑتی ہوئی آئی وہ آپ کے آگے سے گزرنا چاہتی تھی اور آپ گزرنے نہیں دینا چاہتے تھے آپ نے اپنا بطن مبارک سترے کے ساتھ لگا دیا یعنی تو بکری کو سترے کے پیچھے سے گزرنا پڑا صحیح بن خزامہ کتاب وطرۃ باب اباحت ہاتی منسلی اشاد من المرور یدی حدیث نمبر 827 وسندہ صحیح امام حاکم نے المصدرک جلد نمبر ایک صفحہ نمبر دو سو چون میں اور نے اسے صحیح کہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جائے نماز یعنی کھڑے ہونے کی جگہ اور دیوار کے درمیان ایک بکری کے گزرنے کا فاصلہ ہوتا تھا صحیح بخاری کتاب الصلاح باب قدر کم ان یکون بین المصلی نمبر چار سو 496 سنن نبی داوود کتاب الصلاح باب بابو من منسوترا حدیث نمبر 696 سو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر نمازی کے آگے اونٹ کی پالان کی پچھلی لکڑی جتنا لمبا سترا نہ ہو اور بالغ عورت گدا یا سیاہ کتا آگے سے گزر جائے تو نماز ٹوٹ جاتی ہے اور سیاہ کتا شیطان ہے صحیح مسلم کتاب الصلاح باب قدر ما یستر المسلی حدیث نمبر پانچ سو دس سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آگے سوتی میرے پاؤں آپ کے سامنے ہوتے تھے جب آپ سجدہ کرتے تو مجھے ہاتھ لگاتے میں اپنے پاؤں سمیٹ لیتی اور جس وقت آپ کھڑے ہوتے تو پاؤں پھیلا دیتی ان دنوں گھروں میں چراغ نہیں ہوتے تھے صحیح بخاری کتاب الصلاح باب التطوع خلف المرآ حدیث نمبر پانچ سو تیرہ صحیح مسلم کتاب باب الاعتراض بین یدی المصلی حدیث نمبر پانچ سو بارہ معلوم ہوا کہ نمازی کے آگے سے گزرنا منع ہے اگر آگے کوئی لیٹا ہو تو کوئی حرج نہیں اسی طرح عورت کے گزرنے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے اگر وہ سامنے لیٹی ہوئی ہو تو کوئی حرج نہیں